زربن حبیش نے بیان کیا انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے معوضتین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ مسئلہ میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام کی زبانی کہا گیا ہے کہ یوں کہو کہ اعوذ برب الفلق میں نے اسی طرح کہا چنانچہ ہم بھی وہی کہتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو چھہتر